والا زوجہ حضرت لوت علیہ السلام اس عورت کا نام اکثر تاریخ نگاروں کی تحریر کے موافق والا تھا وہ صورت کی اچھی مگر سیرت کی بری تھی حضرت لوت علیہ السلام کو اس کی ذات سے جو راحت پہنچی اور جو مدد ملی اس کا ظاہر و باطن یکساں نہ تھا وہ دکھانے کو اپنے شوہر کے فرما بردار اور مسلمان مگر حقیقت میں منافق اور اپنی قوم کی ہم خیال اور حمایتی بنی رہی اس کے عقائد اور مذہبی خیالات بہت خراب تھے قرآن شریف میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے شادی کا سبب صدوم میں جانے اور اس سے بیاں کرنے کا یہ سبب ہوا کہ مقام سبا میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کے مویشی زیادہ ہو گئے تو ایک جگہ قیام کرنا دشوار معلوم ہونے لگا اسی عرصے میں دونوں کی چرواہوں میں لڑائی ہو گئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر اور جھگڑے بڑھے لہٰذا مناسب ہے کہ تم پورب کی طرف چلے جاؤ یا میں چلا جاؤں اور تم یہاں رہو حضرت لوت علیہ السلام اپنے دل و دماغ میں غور کرنے کے بعد اپنی املاک سمیت مقام صدوم میں آ گئے یہ مقام طرح و حجاز کے درمیان بلاد فلسطین کے متصل اردن کی ترائی میں واقع تھا ابھی یہاں آئے کچھ زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک سردار نے اپنی بیٹی والا سے آپ کا عقد کر دیا اب صدوم میں رہنے کی مستقل صورت نکل آئی اور مسافر فرانہ حالت نہیں رہی مگر اس وقت تک آپ کو اس قوم کی حالت کے صحیح اندازہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا آپ نے والا کے ساتھ نکاح کیا تھا بھلائی سوچ کر اور پیش آئی برائی کیونکہ اردن کی ترائی میں اس وقت پانچ بڑی بڑی بستیاں آباد تھیں صدوم امور اور دما تعور سغر ان سب میں صدوم بہت بڑی بستی تھی لیکن سغر کے سوا باقی اور چاروں بستیوں کے باشندوں کی اخلاقی حالت نہایت خراب ہو رہی تھی ان میں بہت بت پرستی کے علاوہ بعض نہایت شرمناک عادتیں پیدا ہو گئی تھی وہ بدتاری اس طرح خوگر ہو رہے تھے کہ بھلے برے کی تمیز ان کے دل و دماغ سے سلب ہو گئی تھی قرآن میں قوم شرمناک عادتوں کا ذکر ان کی شرمناک عادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں مخاطب کر کے یوں بیان فرمایا ہے انکم لتاکون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاکون الرجال وتقطعون السبیل وتاکون فی نادیکم المنکر سورة العنقبوت ترجمہ تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا کیا تم مردوں سے بدفیلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو یعنی راہ گیروں کو قتل کر کے ان کے مال کو لوٹ کر اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مسافروں کو بے بد بدفیلی کرتے تھے حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرف گزرنا ناموقف کر دیا تھا جو اقرن ممنوع ہے جیسے گالی دینا فحش پکنا تالی اور سیٹی بجانا اور ایک دوسرے کو کنکریاں ماننا راستے چلنے والوں پر کنکریاں پھینکنا شراب پینا تمستر اور گندی باتیں کرنا ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ ذلیل افال و حرکات جن کے قوم لوت عادی تھی امام ابن کثیر رحمت اللہ قوم لوت کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ ڈاکہ ڈالتے راہ گیروں سے مال لوٹ لیتے اپنے دوستوں سے خیانت کرتے اور پھر اپنی مجلسوں میں ان واقعات پر فخر کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی بدماشیوں اور ظلم زیادتیوں کے واقعات بیان مزے مزے لے کر سناتے وہ ان مجلسوں میں سر عام ایسی ایسی باتیں کرتے جنہیں سن کر شیطان بھی شرما جائے اور طرح طرح کی برائیاں کر کے اہل مجلس سے داد وصول کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہ ان مجلسوں میں ایک دوسرے کو گوز مارنے یعنی آواز سے ہوا خارج کرنا میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے ہر بار ایسا ہی ہوتا کہ بھری مجلس میں کسی جوان کو لٹا کر بد پھیری شروع کر دیتے اور کسی کے کان پر جھوٹک نہ رینگتی اگر کوئی نصیحت کرتا تو اس کا مذاق اڑاتے اور نہ انہیں کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہوتی اور نہ آنے والے دونوں پر اس طریقہ برائی کو ترک کرنے کا خیال آتا بہوالا قصص الانبیاء قوم کو تبلیغ اور ٹی وی کی بھی مخالفت آخر جب ساری قوم کے بد اخلاقیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لوت علیہ السلام کو رسالت کا مرتبہ دیا گیا اور حکم ہوا کہ اس قوم کو ہدایت فرمائے اور کفر بدعمالی کی خلقت سے نکال کر ایمان و اخلاق کے روشن اور سیدھے راستے پر لائیں چنانچہ آپ نے نصیحت اصلاح شروع کی مگر قوم نے لوت نے کیا وائلہ بھی بات بات پر مخالفت کرنے لگی اور احکام نبوت پر ہنسی اڑانے لگی یہ مخالفت اس کی کھلم کھلا تو نہیں مگر بالکل خلاف امید تھی جس وقت سے آپ نے فرائض رسالت کی بجا آوری شروع کی اس وقت یہ خیال تھا کہ بیوی سے بھی مدد ملے گی اور کم سے کم اس کے خاندان میں ضرور آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی لیکن افسوس ہے کہ یہ خیالات غلط ثابت ہوئے وائلہ کا طرز عمل بہت برا نظر آیا اس نے اپنی بد نصیبی سے قوم کی رفاقت کو شوہر کے حقوق سے بڑھ کر سمجھا پھر بھی آپ نے برابر سب کو سمجھاتے رہے لیکن وہ کسی طرح راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہ ہوئے ان ہٹ دھرمیوں میں والا بھی در پردہ برابر کی شریک بنی رہی وہ ایسی باتیں کر تھی جو حضرت لوت علیہ السلام کی ذلت اور دل دکھنے کا سبب ہوتی تھی لیکن آپ اپنا خون جگر پیتے غم کھاتے مگر ضبط سے کام لیتے رہے اور متفقر تھے کہ کیا کریں کیوں کر اس کو راہ راست پر لائیں آپ نے ہزار سمجھا بجایا اور عذاب الہی سے ڈرایا دھمکایا لیکن والا اور اس کے قوم کو آپ پر ایمان لانے اور ان کے حکم پر عمل کرنے کی کبھی توفیق نہ ہوئی آخر اپنی ساری قوم کے ساتھ وہ بھی عذاب سخت میں گرفتار ہوئی اور اپنے عزیز شوہر کی عمدہ باتوں پر کان نہ دھرے کہ پورا کا پورا عذاب بھگتنا پڑا وہ انیس سال حضرت علیہ السلام کی خدمت میں رہی مگر شوہر کی صحبت کو برکت والا کے سے حضرت لوت علیہ السلام کی چند لڑکیاں بھی ہوئیں جن کی شادیاں اسی قوم میں کر دی گئیں لیکن صرف دو بیٹیاں مسلمان اور بن بیاہی تھیں جو برابر اپنے باپ کا رنج و خوشی میں ساتھ دیتی رہی صرف انہوں نے نجات پی پائی اور باقی سب بیٹی دماد ہلاک ہو گئے والا اور اس کی قوم وطن کی بربادی و ہلاکت کا قصہ نہایت پردر اور افسوسناک فرشتوں کا خوبصورت شکل میں آنا جب والا کی قوم آپ کے حسن سلوک سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئی نہ اپنے برے کاموں سے باز آئی اور اس کی بد کرداری حد کو پہنچ گئی تو آپ نے اس قوم کے لیے بد دعا کی ابھی بد دعا کیے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں فرشتے بھیجے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ولادت حضرت اسحاق علیہ السلام کے بشارت دے کر ادھر چلے آ رہے تھے ٹھیک دوپہر کے وقت یہ شہر صدوم کے کنارے پہنچے یہاں حضرت طوط علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے ملاقات ہوئی یہ اپنے گھر کے لیے پانی بھر کر لے جانا چاہتی تھی تینوں نو وارث بڑھے اور کہا کہ یہاں آپ کا کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ ہم ایک رات ٹھہر سکیں صاحبزادی حوصلہ مند اور نبی کی بیٹی تھی کیوں کر ممکن تھا کہ مہمان آئے اور میزانی کی شریفانہ خدمت سے پہلو تہی کریں انہوں نے فرشتوں سے کہا جی ہاں گھر بھی موجود ہے اور آپ کے آرام کی سب چیزیں بھی موجود ہیں لیکن جب تک میں نہ آؤں آپ یہی ٹھہرے اب یہ جلدی سے اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ نہر کے کنارے تین جوان آئے ہوئے ہیں میں نے تو ایسے زی وجاہت اور خوبصورت لوگ کبھی نہیں دیکھے انہیں خاموشی سے لے آئیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قوم کے لوگ انہیں مل جائیں اور پھر ندامت اور رسوائی حاصل ہو میں انہیں اپنے یہاں ٹھہرانے کا وعدہ کر چکی ہوں حضرت علیہ السلام کو پہلے تو کچھ تردد ہوا لیکن یہ کب گوارت ہے کہ ہمارا مہمان رسوا ہو آپ جلدی سے فرشتوں سے جا کر ملے اور ان کو بڑی عزت اور خاطر سے گھر میں لا کر ٹھہرایا بیوی کی غداری اور لوگوں کا اندھا ہونا حضرت لوت علیہ السلام کی گھر والوں کے سوا اور کسی کو ان مہمانوں کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی لیکن ان کو آئے ہوئے بھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ والا چپکے سے گھر سے نکلی اور اپنی قوم کے اشرف کو خبر دی نہیں اور اپنی قوم کے اشراف کو خبر دے دی کہ تین خوبصورت نوجوان آج ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں وہ اس قابل ہے کہ آپ انہیں اپنا مہمان بنائیں اور اگر حضرت لوت علیہ السلام انکار کریں تو زبردستی اس سے چھین لائیں یہ ایسے خوش ادا اور خوبصورت ہیں کہ کبھی میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے چنانچہ انہوں نے دس آدمی اس سے بھیجے یہ لوگ آئیں اور حضرت لوت علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ مہمان ہمارے حوالے کیے جائیں آپ نے بہت سمجھایا مگر جب یہ بدنصیب قوم کسی طرح نہ مانی تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور لوگوں نے زبردستی مہمانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پکڑ کر لے جانا چاہا تو اسی وقت وہ سب لوگ اندھے ہو گئے اب کچھ نظر نہیں آتا تھا آخر بھاگے اور گرتے پڑتے اپنی قوم میں پہنچ کر کہا کہ حضرت لوت علیہ السلام السلام نے اپنے ہاں جادوگروں کو ٹھہرایا ہوا ہے انہوں نے ہمیں اندھا کر دیا ہے یہ سن کر ساری قوم غصے کے مارے آپس سے باہر ہو گئی اور جمع ہو کر حضرت لوت علیہ السلام کے مکان پر امڑ ڈائی اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر مارا جس سے ان کی آنکھیں بند ہو گئی حتیٰ کہ ان کی نظر بالکل ختم ہو گئی نہ انہیں کوئی مکان نظر آتا نہ کنواں نہ راستے کے نشانات وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر گھر پہنچے بد وقت اب بھی اللہ کے رسول کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے کل آپ سے نمٹ دیں گے بہوالا قصص الانبیاء عذاب کا پیغام آپ بہت گھبرائے اور بے اختیار زبان سے نکل گیا کاش آج مجھے کوئی قوت حاصل ہوتی یا کسی محفوظ ٹھکانے میں پناہ لے سکتا والا تو خوش تھی کہ اب حضرت لوت علیہ السلام اپنے کیے کی سزا ملے گی اور ساری نصیحت گری آج نکل جائے گی مگر قبل اس کے کہ وہ لوگ حملہ کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے بلکہ صبح تک ہلاک ہو جائیں گے آپ بال بچوں سمیت رات راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں مگر یہ خیال رہے کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ہم اس بستی کے باشندوں پر عذاب الہی کرنے اور انہیں مٹا دینے کے لیے آئے ہیں صبح تک یہ ساری قوم فنا ہو جائے گی اور اپنے ظلم و بدکاری کا خمیازہ اٹھائے گی حضرت لوت علیہ السلام کی ہجرت حضرت علیہ السلام یہ سن کر مطمئن بلکہ خوش ہوئے کیونکہ ان کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے اور فرمایا کہ یہ سب اسی وقت ہلاک ہو جائیں تو اچھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے لیے وقت صبح کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور صبح بھی کچھ دور نہیں ہے غز دن اس گڑبڑ میں گزارا اور شام ہوتے ہی حضرت علیہ السلام رخصت سفر باندھا اور اپنی دونوں بیٹیوں اور بیوی کو باسرار ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور سے بھی بہت کہا اور وہ کسی طرح چلنے پر راضی نہ ہوئے والا بھی خوشی سے جانا نہیں چاہتی تھی تاہم اسے مخالفت کرتے نہ بنی اور مجبوراً بازہار فرمانے برداری ساتھ ہو گئی مگر وہ بار بار مڑ کے اپنی بستی کو دیکھتی جاتی تھی عذاب کا نزول جب صبح کے آثار نمایاں ہوئے اور وعدے کا وقت آ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے قوی بازوؤں کو زمین میں ڈال کر سغر کے سوا اور چاروں بستیوں کو آسمان تک اٹھا کر لے گئے اور وہاں سے اس زور سے الٹ کر دیا مارا کہ تمام قوم آن واحد میں ہلاک ہو گئی جس وقت یہ چاروں بستیاں اوندھی گری تو ایک نہایت ہی دہشت ناک اور بڑے زور کی آواز آئی جو ان جانوں والوں نے کبھی نہیں سنی مگر فرشتوں کی ہدایت اور خوف عذاب کے مارے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا البتہ والا یہ بھیانک آواز سن کر بہت گھبرائی پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم اس کی زبان سے ابھی اتنا ہی جملہ نکلا تھا کہ ایک پتھر بڑی زور سے آ کر لگا اور یہ وہیں مر کے نمک کا ڈھیر ہو کر رہ گئی اور دنیا کو اپنی ہلاکت و نافرمانی سے عبرت آمیز سبق دی گئی اسی طرح اور جو عورتیں اپنے مردوں کی طرف سے دلوں میں کھوٹ رکھتی ہیں اور ان کو ذلیل کر کے اپنے میکے والوں کو بھرنا بھرتی ہیں یا یہ ایک غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں وہ کبھی دنیا اور آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اٹھاتی ہیں اور اپنی جنس کے لیے عبرت چھوڑ جاتی ہیں بہوالا تاریخ تبرانی باد عذاب بستی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں اتنی گرمی پیدا فرما دی کہ نہ تو اس علاقے کے پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ارد گرد کی بھیگتی زمینوں سے کوئی فصل اگائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ بہت گناہ گار اور کمین تھے اس لیے یہ قوم آنے والوں کے لیے عبرت نشانی نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانی بن گئی ہے آج بھی یہ علاقہ بستی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے بہوالا قصص الانبیاء